گناہوں کا پورا جنگل میراث کو اس کے مستحقین میں تقسیم نہ کرنا یا چند برسا کا سارے مال میراث پر قبضہ کر لینا عورتوں کو میراث کے حق سے محروم کرنا یا ان سے زبردستی معاف کرا لینا یہ بظاہر ایک گناہ ہے مگر حقیقت میں یہ تباہ کن گناہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے قرآن و حدیث میں غور فرمائیں تو اس گناہ کی شدت پڑھ کر روح کانپ جاتی ہے بطور خلاصہ ملاحظہ فرمائیں کہ اس ایک گناہ میں کتنے کبیرہ گناہ اور عذاب جمع ہیں مثلا نمبر ایک یہ گناہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے نمبر دو وہ کمزوروں کا حق زبردستی کھا جاتا ہے نمبر تین وہ قطع رحمی کرتا ہے یعنی رشتہ داری کے حق کو توڑتا ہے نمبر چار وہ اپنے لیے جنت میں داخلے کا دروازہ بند کرتا ہے نمبر پانچ وہ قیامت کے دن مفلس ہوگا نمبر چھ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے ان کا نحوباً کبیرہ نمبر سات وہ دنیا میں جو کچھ دوسرے کے حق میں سے کھائے گا تو گویا اس نے آگ کھائی نمبر آٹھ قیامت کے دن وہ سب کے سامنے رسوا کیا جائے گا نمبر نو وہ ان سات گناہوں میں سے ایک کر رہا ہے جو ہلاک اور برباد کرنے والے ہیں یا اللہ ہر مسلمان کو اس معاملے میں ایمان اور تقوی نصیب فرما